وہ جو یتیموں کا مال ناہک کھاتے ہیں وہ تو اپنی پیٹ میں نراگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھرتے دھڑے آتش قدے میں جائیں گے